سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں طرف یہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چہرہ پھیرتے کہ رخساروں کی سفیدی نظر آ جاتی حدیث نمبر اٹھارہ سو اٹھائیس مسند احمد